انبیاء کا نظریہ کائنات و انسان پیغمبر کہتے ہیں یہ سارا عالم ہست بود جو انسان کے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا ایک جز انسان بھی ہے کوئی اتفاقی ہنگامہ نہیں بلکہ ایک منظم باضابطہ سلطنت ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم ہے یہ ایک کلی نظام ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے جس میں تمام اختیارات مرکزی اقتدار کے ہاتھ میں ہیں اس مقتدر اعلیٰ کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا تمام قوتیں جو نظام عالم میں کام کر رہی ہیں اسی کے زیر حکم ہیں اور کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے یا اس کے عزم کے بغیر اپنے اختیار سے کوئی حرکت کرے اس ہمہ گیر سسٹم کے اندر کسی کی خود مختاری اور غیر ذمہ داری کے لیے کوئی جگہ نہیں نہ فطرتن ہو سکتی ہے انسان یہاں پیدائشی رائیت بورن سبجیکٹ ہے رائیت ہونا اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے بلکہ یہ رائیت ہی پیدا ہوا ہے اور رائیت کے سوا کچھ اور ہونا اس کے امکان میں نہیں ہے لہٰذا یہ خود اپنے لیے طریق زندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجویز کر لینے کا حق نہیں رکھتا یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے اس کا جسم اور اس کی ساری قوتیں اللہ کی ملک اور اس کا عطیہ ہیں لہٰذا یہ ان کو خود اپنے منشا کے مطابق استعمال کرنے کا حقدار نہیں ہے بلکہ جس نے یہ چیزیں اس کو عطا کی ہیں اسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرنا چاہیے اسی طرح جو اشیاء اس کے گرد و پیش دنیا میں پائی جاتی ہیں زمین جانور پانی نباتات معدنیات وغیرہ یہ سب اللہ کی ملک ہیں انسان ان کا مالک نہیں ہے لہذا انسان کو ان پر بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس قانون کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے اسی طرح وہ تمام انسان بھی جو زمین پر بستے ہیں اور جن کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے اللہ کی رائیت ہیں لہٰذا ان کو اپنے باہمی تعلقات کے بارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کر لینے کا کوئی حق نہیں ان کے جملہ تعلقات خدا کے بنائے ہوئے قانون پر مبنی ہونے چاہیے رہی یہ بات کہ وہ خدا کا قانون کیا ہے تو پیغمبر کہتے ہیں کہ جس ذریعہ علم کی بنا پر ہم تمہیں دنیا کی اور خود تمہاری یہ حقیقت بتا رہے ہیں اسی ذریعہ علم سے ہم کو خدا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے خدا نے خود ہم کو اس بات پر معمور کیا ہے کہ یہ علم تم تک پہنچا دیں لہٰذا تم ہم پر اعتماد کرو ہمیں اپنے بادشاہ کا نمائندہ تسلیم کرو اور ہم سے اس کا مستند قانون لے لو پھر پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم بظاہر دیکھتے ہو کہ سلطنت عالم کا سارا کاروبار ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر نہ خود سلطان نظر آتا ہے نہ اس کے کار پرداز کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ جو تم ایک طرح کی خود مختاری اپنے اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو کام کرو مالکانہ روش بھی اختیار کر سکتے ہو ہر صورت میں تم کو رزق ملتا ہے وسائل کار بہم پہنچتے ہیں اور بغاوت کی سزا فوراً نہیں دی جاتی یہ سب دراصل تمہاری آزمائش کے لیے ہے چونکہ تم کو عقل قوت استمباد اور قوت انتخاب دی گئی ہے اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے نظام سلطنت کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو اس نے تم کو سمجھ بوجھ انتخاب کی آزادی اور ایک طرح کی خود اختیاری عطا کر کے چھوڑا ہے اب اگر تم اپنی رعیت ہونے کی حیثیت کو سمجھو اور برضا و رغبت اس حیثیت کو اختیار کر لو بغیر اس کے کہ تم پر اس حیثیت میں رہنے کے لیے کوئی جبر ہو تو اپنے مالک کی آزمائش میں کامیاب ہوگے اور اگر رعیت ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھو یا سمجھنے کے باوجود باغیانہ روش اختیار کرو تو امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے اسی امتحان کی غرض سے تم کو دنیا میں کچھ اختیارات دیے گئے ہیں دنیا کی بہت سی چیزیں تمہارے قبضۂ قدرت میں دی گئی ہیں اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے اس کے بعد پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے لہٰذا یہاں نہ حساب نہ جزا سزا یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی ہو وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے یا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست ہے بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے مال و دولت اولاد خدام و حکومت اسباب زندگی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحان کی غرض سے دی جاتی ہیں تاکہ تم ان پر کام کر کے دکھاؤ اور اپنی اچھی یا بری قابلیتوں کا اظہار کرو اسی طرح جو تکلیفیں نقصانات مصائب وغیرہ آتے ہیں وہ بھی لازماً کسی عمل بد کی سزا نہیں ہے بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ ظاہر ہونے والے نتائج ہیں بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں اور بعض اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے خلاف رائے قائم کر کے جب تم ایک رویہ اختیار کرتے ہو تو لامحالہ تم کو چوٹ لگتی ہے بہرحال یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار الامتحان ہے یہاں جو کچھ نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ یا کسی عمل کی صحیح یا غلط نیک یا بد قابل ترک یا قابل اخذ ہونے کا معیار نہیں بن سکتے اصل معیار آخرت کے نتائج ہیں مہلت کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کارنامے کو جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ تم امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ناکامی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تم نے اپنی قوت نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو پہچانا یا نہیں اور ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود تم نے اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے حکم شرعی کے سامنے سر تسلیم خم کیا یا نہیں